حضرات محترم اب میں جس مقرر کو دعوت دینے لگا ہوں ان کا مسجد مدرسہ دینی تحریک کا مرکز رہا خصوصاً عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جب کبھی بھی اسلام آباد اور راول پنڈی میں تحریک کی ضرورت پڑی تو مسجد اور مدرسہ وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا مرکز بن گیا میری مراد حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رائے محم اللہ کے فرزند حضرت مولانا اشرف علی صاحب ہیں انتہائی ادب سے درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں حضرت مولانا اشرف علی صاحب الحمد للہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي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 انبیاء میں سے کسی پیغمبر کو وہ مقام نصیب نہیں ہوا جو اللہ تبار تعالیٰ نے آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا کیا جس طرح کبھی آپ مجھ سے پہلے کچھ آزاد ذکر کر رہے تھے خالی میں یہ ذکر کروں گا شان کے بارے میں اگر آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء تک ایک لاکھ چوبیس ہزار قریب انبیاء اکرام تشریف لائے کسی پیغمبر کو وہ شان نہیں ملی وہ مرتبہ نہیں ملا جو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا کی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور آپ کی نبوت ہے آپ کے نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا جس طرح کہ آپ پورے دنیا انسانوں کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو کتاب دی ہے یہ کتاب آخری ہے اگر آپ دیکھیں قرآن پاک میں ہے شہر و رضان القرآن للناس اندازہ لگائیں ہے پورا قرآن پاک خد الناس ہے پہلے کتابیں اتاری گئیں تو رات اتاری گئی زبور اتاری گئی انجیل اتری لیکن وہ پورے دنیا انسانوں کے لیے نہیں تھی یہ کتاب اللہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری پیغمبر اتاری یہ پورے دنیا انسانوں کے لیے ہے پورا قرآن پاک پورے دنیا انسانوں کے لیے ہے وہاں پوری نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کی نبوت بھی پوری دنیا انسانوں کو لیے بھیجی ہے وما ارسلناك الا كافتا للناس نبوت بھی للناس قرآن پاک بھی للناس اور امت بھی للناس ان اول بیت وزی للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس اندازہ لگائیں نبوت پہ للناس قرآن پاک بھی للناس امت پہ للناس و قبلہ بھی للناس یہ اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر کی شان عطا کی ہے میرے پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے انا خاتم النبی لا نبی عبادی میں آخری پیغمبر ہوں میرے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں بات لمبی ہو جائے گی بات مختصر اشارہ کرتا ہوں ختم نبوت کا مسئلہ بہت ضروری مسئلہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آج کوئی تحریک اٹھی ہر تحریک کے اندر سر اول دستہ علماء دیوبند کا تھا میرے والد گرامی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے دیوبند کی مثال ایک درخت کی مثال دیکھیں ایک درخت ہے اس کی اگر ٹہنی ہیں کسی ٹہنی سے اللہ تبارک تعالیٰ ختم نبوت کے کام لے رہے ہیں کسی سے صحابہ کے دفاع کا کام لیے جا رہا ہے کسی سے اسمبلی کے اندر کام لیے جاتا ہے کوئی لوگ جماعت کوئی ایسی جماعت ہے جو لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے تبلی جماعت میدان میں آ رہی ہوتی ہے اور ایک وہ جماعت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کو جہاں یہ مسئلہ ضروری ہے وہاں توحید کا مسئلہ ضروری ہے وہاں توحید کے لیے شرک کے لیے بدعات کے لیے رسومات کے لیے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے کام کے لیے علماء کرام کو ٹھگیا ہوا ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے اگر آپ دیکھیں خاتم الانبیاء امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کی عمر کے بعد جب صفا کی پہاڑی پر کھڑا ہو کر قوم کو دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون هل وجدتموني صادقا او كاذبا جربنا لك مرارا فما رئينا فيك الا صدقا اے میرے قوم کے سامنے کہا اے میری قوم میں نے چالیس سالہ زندگی تمہارے سامنے گزاری ہے اس چالیس سالہ زندگی نے تمہیں میرا اٹھنا دیکھا بیٹھنا دیکھا سونا دیکھا کاروبار دیکھا ہے اس زندگی کے اندر تم نے مجھ سے جھوٹ سنا یہ سچ سب کہہ رہے ہیں جل صدقہ یہ کہا میرے پیغمبر ہم نے جب بھی آپ کی زبان سے بات سنی ہے سچ سنی ہے یہ کہنے کے بعد پھر فرمایا کہ ایک میری دعوت ہے جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انبیاء کو اس دعوت کے لیے بھیجا تھا لا الہ یہ دعوت تھی جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار قریب انبیاء کو بھیجا اس دعوت کے لیے انبیاء کو پریشانی اٹھانی پڑی مسائب اٹھانے پڑے تکلیفیں اٹھانی پڑیں ہر قسم کی مصیبتیں اٹھانی بڑی لیکن مصیبتیں اٹھانی پیدا نہیں کی فرمایا لا الہ نہیں ہے کوئی کوئی الہ الہ نہیں آج تلوا کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں اولاد دینے کے لئے کوئی نہیں بیٹے بیٹی دینے کے لائے کوئی نہیں کون ہے اللہ ایک اللہ کی ذات ہے بات یہ ہے خاتم الانبیاء کے بارے میں میں حکومت سے کہوں گا یہ خیال نکال لیں کہ ہم حکومت والے شاید آپ کے سابقہ وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو صاحب کے جو تھے جس نے قانون نے پاس کیا تھا اس قانون میں ترمیم کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ نوجوان دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جمال یہ خیال نکال یہ خیال است محال است و جرود یہ انشاءاللہ نوجوان یہ جوان بھی نہیں بوڑے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خاطر جانے قربان کرنے کی تیار ہیں وہاں صحابہ کے دفاع کے لیے بھی قربان کرنے کی تیار ہیں جہاں اس ملک میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں صفات کے بارے میں کسی کو بھی نبی نہیں مان سکتے اور وہاں یہ بھی کہہ سکتا ہوں جہاں کہیں صحابہ کی گستاخوں کو بھی ہم گوارا نہیں کر سکتے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے کافر ہے جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے اور یہ بھی کہوں گا جو صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتے ہیں میں ان کو دار اسلام سے خارج سمجھتا ہوں